تیسری سند سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے لوگوں نے نماز مغرب ادا کی پھر انہوں نے کجاوے اتارے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی پھر آپ نے نماز عشاء پڑھائی حدیث نمبر چوبیس سو آٹھ مسند احمد